محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تنقیس کرے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پچاسی یہ حدیث صحیح ہے